یہ تھا جب بھی رجب کا مہینہ آتا تھا آپ دعا فرمایا کرتے تھے رمضان المبارک تک پہنچنے کی اور احادیث مبارکہ میں اور قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ہمیں رمضان المبارک کے فضائل معلوم ہوتے ہیں جہاں تک کہ ایک حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسلمان کو اس کی فضیلت معلوم ہو جائے اس کی اجر اس کا اجر جو ہے ظاہر ہو جائے تو مسلمان انسان یہ بات کہے کہ پورا سال ہی رمضان المبارک کا مہینہ ہی ہو اور اسی طریقے سے یہ بات بھی آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دے اور وہ پورا سال روزہ رکھتا رہے تو اس کا اجر اس کے برابر نہیں ہو سکتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ ایسا شخص جو رمضان المبارک کو پالے اور اپنے لیے اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کر سکے اس کا مستحق نہ بنا سکے اپنے آپ کو جہنم سے جدا نہ کر سکے اپنے بخش نہ کروا سکے تو اس کے لیے بھی ہلاکت تو رمضان المبارک کا ایسا مہینہ ہے یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے ویسے تو ہر دن ہر سال ہر رات ہر لمحے اللہ تبارک و تعالی غبور الرحیم ذات ہیں اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کوئی آئے اور اس کو اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے اور وہ جنت کا مستحق بن جائے اللہ کی فرنا فرمانی سے سچ جائے مگر رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے اس کے لیے فرمایا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جو آدمی کوئی دعا مانگتا ہے فوری قبول ہوتی ہے فوراً عمل جاتے ہیں اوپر فرمایا کہ جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں کہ آدمی جنت کا مستحق بھی بہت جلدی ہو جاتا ہے تھوڑے تھوڑے اعمال کرنے سے کسی روزے دار کو پانی پلانے سے کسی کو افطار کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے نام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو جب اس چیز کی ترغیب تھی کہ تم روزے دار کی افطار کرایا کرو روزے دار کو اس کا اجر بیان فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ہمارے حالات تو اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہم کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پیٹ بھر کر اس کو کھانا کھلائیں بلکہ یہ بات ہے کہ آپ کسی روزے دار کو افطاری کے وقت اگر اس کو ایک دانہ کھجور بھی دے دو گے وہ بھی تمہیں اجر ملے گا اگر ایک گھوٹ پانی بھی پلا دو گے وہ بھی تمہیں اجر ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے پدار کے محتاج نہیں ہے اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے اللہ مال کو نہیں دیکھتا نہ تمہارے صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے صورتوں کو تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں میں دیکھتا ہے تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے کہ تمہارا جو یہ کام تم نیکی کا کر رہے ہو تمہارے دل کے اندر اس کے بارے میں کتنا خلوص ہے ورنہ ہمیں اس حسنہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے مواقع بھی ملتے ہیں کسی نے اونٹوں کے اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیے اللہ کی راہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں فرمائی مگر ہمیں ایسے مواقع بھی ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبۂ تبوک کے لیے جب چندے کی اپیل کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندے کی اپیل کی جہاد کے لیے تو دوسرے لوگوں نے چندہ دیا مگر جب چندہ دیا کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اونٹوں کے حساب سے دیے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے درہموں کے حساب سے دیے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کھجور کے حساب سے دیے جہاں تک کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی ترغیب دی تو ان صحابی کے پاس کوئی چیز نہیں تھی تو وہ ایک باغ میں گئے یہودیوں کے اور وہاں انہوں نے کام کیا کام کر کے ان کو اجرت میں کچھ کھجورے ملی اور وہ آدھی کھجورے انہوں نے گھر میں رکھی اور آدھی کھجورے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دی کسی کے مال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے فوقیت نہیں دی مگر اس صحابی کے مال کو اس طریقے سے فوقیت دی کہ آپ نے فرمایا کہ اس کی کھجور کو جو چندہ آیا ہوا ہے جہاد کے لیے جو مال پڑا ہے جہاد کے لیے اس کے اوپر کھلا دو تاکہ اس آدمی کے اس صحابی کے اس مزدور کے خلوص کی وجہ سے اور اس کے مال کے لگنے کی وجہ سے یہ تمام کا تمام مال اللہ کے راہ میں اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اس کی وجہ سے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے تمہارے اعمال کا تمہارے مال کا محتاج نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی تو تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا خواہش ہے تمہارے دل کے اندر خلوص کیا ہے نیت کیا ہے تم چاہتے کیا ہو فرمایا کہ اسی وجہ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں مواقع دیتے ہیں تھوڑی تھوڑی نیکیوں پر اللہ تبارک و تعالی جنت کو واجب کر دیتے ہیں اتنے اجر برا دیتے ہیں کہ انسان اگر اس مہینے کو پالے اگر کوئی مسلمان اس مہینے کو پالے اس کے بعد اگر اس مہینے سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور حقیقی فائدہ آخرت کا فائدہ ہے دنیا کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ انسان قدرت ہی نہیں رکھتا دنیا پر انسان میں آخر انسان روزانہ مشاہدہ کرتا ہے کوئی نہ کوئی کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اپنے مرضی سے فوت ہوا ہو بلکہ ایک قوت ایسی ہے جو اس کو لے کر چلی جاتی ہے آدمی بے بس ہے آج تک موت کا کوئی بھی انکاری نہ آیا ہے نہ انکاری آئے گا تو آدمی کو معلوم ہو رہا ہے کہ جب آدمی یہاں سے چلا جائے گا تو وہ آگے جا کر اس کو ضرورت پڑے گی اس کے متعلق ہارون رشید کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے فرمایا کہ ہارون رشید کی صحبت میں ایک مجذوب بیٹھا کرتا تھا فرمایا کہ وہ عجیب قسم کی باتیں کیا کرتا تھا عبادت گزارتا اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا فرمایا کہ ہارون رشید اس پر ہنسا کرتا تھا کبھی کبھی مذاق بھی کیا کرتا تھا فرماتا تھا کہ دیکھو دنیا کے بہت سارے معمولات ہیں یہ اس میں توجہ نہیں کرتا یہ جو ہے ہر وقت آخرت کی فکر میں رہتا ہے بڑی سادی زندگی گزارتا ہے تو ہارون رشید نے ایک دن اس کو چھری دی اور اس سے کہا مزدور کو کہ میں تمہیں یہ چھری دے رہا ہوں اگر تمہیں دنیا میں سب سے زیادہ بے وقوف کوئی آدمی ملے تو یہ چھری اس کو دے دے گا تو وہ مزدور جو ہے وہ چھری لے کر چلا گیا کچھ ہی عرصے کے بعد ہارون رشید بیمار پڑ گیا اتنا بیمار پڑ گیا کہ حالات کچھ اس طریقے کے تھے کہ اس کا وقت آ گیا ہے اور ہارون رشید بھی اس بات کو بھاپ لیا اس نے کہ میرے حالات کیونکہ میری روز بروز طبیعت خراب ہو رہی ہے تو حالات اسی طرح کے ہیں کہ میرا وقت آنے والا ہے ایک دن وہی مزدور ملنے کے لیے آیا اس نے دروازہ کٹکھایا اور اندر پیغام بھیجا تو ہارون رشید جو ہے اس کو بلایا وہ آ گیا اس نے کہا کہ ہارون رشید کو پوچھا کی جو ہے بیٹھا ان کے تو اس نے پوچھا ہارون رشید مجھے ایک بات بتلاؤ کیا حال ہے اس نے کہا کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میرا وقت قریب ہے اور میں جانے والا ہوں اس کی آنکھوں میں آنسو تھے ہارون رشید کی آنکھوں میں آنسو تھے تو اس نے پوچھا کہ ہارون رشید یہ بتلاؤ تم نے کوئی تیاری کی ہے اس نے کہا کہ نہیں تیاری تو نہیں کی بالکل تیاری تو نہیں ہے تو اس نے کہا یہ بتلاؤ کہ ہارون رشید جب تم کسی سفر پہ جاتے تھے تمہارے جانے سے پہلے تمہاری طرف سے فورس جاتی تھی کچھ لوگ وہاں جاتے تھے تمہارا انتظام کرتے تھے تمہارے کھانے پینے کا تمہاری آسائش کا تمہارے رہنے کا یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے کہا کہ ہاں کہاں سے تم جب وہاں جاتے تھے کسی علاقے میں جاتے تھے کہیں تمہیں جانا ہوتا تھا کسی بادشاہ سے ملنے جانا ہوتا تھا کسی جنگل میں جانا ہوتا تھا کسی شہر میں جانا ہوتا تھا کسی آبادی میں جانا ہوتا تھا تو پھر وہاں تم مستقل رہتے تھے یا واپس بھی آتے تھے اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں پھر واپس بھی آتا تھا اس نے کہا واپس آنے کے لیے بھی تمہارے ساتھ اتنا لشکر ہوتا تھا اتنا انتظام ہوتا تھا کہ تمہیں کوئی نقصان نہ ہو تمہارے ساتھ کچھ دوائیاں ہوتی تھی تمہارے ساتھ کچھ خوراک ہوتا تھا کچھ پانی کا انتظام ہوتا تھا حالانکہ تم یہ بات جانتے ہو کہ جو آخرت کا سفر ہے یہ واپس آنے والا نہیں ہے کوئی بھی واپس آنے والا نہیں ہے وہاں تم نے کتنی فوجیں بھیجی وہاں تم نے اپنے لیے کیا انتظام کیا ہے چلو یہ بتلاؤ کہ تم کب آ جاؤ گے کب تک تم واپس آ جاؤ گے ہارون رشید رونے لگا کہنے لگا کہ کیسی باتیں کرتے ہو آج تک کوئی بھی وہاں گیا ہے تو واپس نہیں آیا تو میں کیسے واپس آ سکتا ہوں تو اس مجلوب نے وہی شریک جو ہے اسی ہارون رشید کو دے دی کہا کہ مجھے تم نے مجھے کہا تھا کہ تمہیں دنیا میں جو سب سے زیادہ بیوقوف آدمی لگے اس کو یہ چلی دے دینا تو مجھے آج کے دن تمہارے سے زیادہ بیوقوف آدمی کوئی نہیں ہے کہ ایسی منزل کی طرف انسان جا رہا ہے اور اس نے وہاں کی تیاری بھی کرنی ہے وہاں اس کے کوئی کام بھی نہیں آئے گا تو وہاں کوئی چیز پہنچ بھی نہیں سکتی اس کے حالات کا معلوم بھی نہیں ہے وہاں کی تیاری کرنی اور آدمی غافل ہے بے خبر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے تین دوست ہیں اگر دیکھا جائے تو انسان کے تین دوست ہیں فرمایا کہ ایک تو اس کا مال ہے ایک اس کے رشتے دار ہیں ایک ایک تیسرا جو ہے اس کے اعمال ہیں فرمایا کہ مال تو وہ ہے جب آدمی مرتا ہے تو مال اسی وقت ساتھ چھوڑ دیتا ہے فرمایا کہ حضرت ذوالفقار صاحب دامت برکات احمد عالیہ یہ بات فرمایا کرتے تھے پیر صاحب فرمایا کرتے ہیں فرمایا کہ میں نے بہت مشاہدہ کیا ہے کیا مشاہدہ کیا ہے آدمی اپنے ہاتھوں سے اور وہاں کھڑا ہو کر اپنی مرضی سے کتنا مضبوط مکان بنا بنواتا ہے اور اپنی مرضی سے ایک ایک چیز کو پسند کر کے لگواتا ہے چوٹیوں تک جو ہے اینٹوں تک سیمنٹ تک مضبوط بناتا ہے فرمایا کہ جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو تمام کے تمام گھروں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جو کہتا ہے جی رہنے دو جی اس کو یہ گھر ہے ہی اسی کا اس کو یہیں پہ رہنے دو رو رہے ہوتے ہیں مگر ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ اٹھاؤ جی اس کو اب کہتے ہیں کہ ایک ایز اے خیالی فریاد وہ میت کر رہی ہے وہ باپ کر رہا ہے کہ ارے جو ہے بیوی کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے گھر بنایا ہے میرے بچے جو میں نے اپنے ہاتھوں سے گھر بنایا ہے اس کی ہر چیز میں نے اپنی پسند کی لگائی ہے آج تمہیں کیا ہو گیا ہے تم مجھے بھی اٹھا رہے ہو یہاں سے اور مجھے بھی یہاں سے اٹھوا رہے ہو اور یہاں جانے سے کہہ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ اٹھاؤ اس کو لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ تو یہ کون سی بات ہے سرنا کہ اسی طرح سے جو خیالی فریاد ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو مال اس کا مال جو ہے اس کو اسی وقت ساتھ چھوڑ دیتا ہے مال دوسرے کا ہو جاتا ہے فرمایا کہ رشتے دار کیا کرتے ہیں روتے رہتے ہیں روتے رہتے ہیں جو قریبی ہوتے ہیں کچھ روتے ہیں پھر کہتے ہیں اٹھاؤ جی اٹھاؤ پھر اٹھا کے قبرستان کے ساتھ چلتے ہیں فرمایا کہ قبر میں دفن کر دیتے ہیں کیا کوئی آدمی ایسا بھی ہوتا ہے جو کہتا ہے جی اکیلا ہے اکیلا جا رہا ہے قبر میں چلو کوئی اس کے ساتھ ہی بیٹھ جائے چلو جی مجھے بھی ساتھ تسلیم کر دو میں بھی ساتھ بیٹھ جاؤں ڈالی نہ جائے کہیں کتنا معلوم نہیں کیا اس کی کوئی ضرورت ہو وہ پوری ہو جائے چلو میں اس کا خیال رکھوں گا ساتھ رہوں گا آدمی یہاں بھی تو سفر میں جاتا ہے کسی آدمی کو ساتھ لے کے جاتا ہے چلو ہم معامل ہو جائیں گے دو ہو جائیں گے ایک ایک ہوتے ہیں دو گیارہ ہوتے ہیں فرمایا کس طریقے سے کوئی بھی ایسا آدمی رونے کے لیے ہر کوئی تیار ہے مگر ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ جی مجھے بھی ساتھ دکھا دو اس کے اندر میں یہیں بیٹھوں گا پھر چلو قبر میں نہیں بیٹھتا قبر کے اندر اس کے ساتھ نہیں رہتا جب قبر بند ہو جاتی ہے اس کی تسلیم ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی کوئی وہاں بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں جیسے ہی قبر میں آدمی جاتا ہے اس کے بعد اگر کوئی شریعت پر عمل کرتے ہیں کوئی ضرورت محسوس کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی تدفین ہو جاتی ہے اس وقت اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس اس وقت سے حساب کتاب ہو رہا ہوتا ہے اس سے جو ہے سوال جواب ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت وہاں بیٹھنا چاہیے اور اس کے لیے پڑھنا چاہیے اگر یہ اس پر عمل کر بھی لے انسان تو کتنی دیر تک عمل کرے گا تین گھنٹے بیٹھے گا دو گھنٹے بیٹھے گا ایک گھنٹے بیٹھے گا گرمی کا دن ہے تو کہے گا بھائی دھوپ برداشت نہیں ہوتی ہم نے جانا ہے وہاں چھوڑ کے چلا جائے گا پھر وہی گھر میں وہی کھانے پینے میں وہی کام میں لگ جائے گا فکر ختم آہستہ آہستہ کھل جائے گا فرمایا کہ دوسرا ساتھی انسان کا رشتے دار ہے جو کہ قبر تک اس کو چھوڑتا ہے اور قبر کے بعد اس کو اس سے جدا ہو جاتا ہے منہ موڑ لیتا ہے اس کی فکر ہی نہیں کرتا فرمایا کہ تیسرا ساتھی اس کے ہیں وہ وفادار ساتھی ہے آدمی کوئی اچھا کام کرے گا کوئی اچھا اعمال کرے گا نیکیوں پر عمل کرے گا تو فرمایا کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلے گا اس وسنا پر چلے گا شریعت کہ اپنے آپ کو شریعت کے تابع کرے گا فرمایا کہ وہی اس کے کام آئے گا اور وہی اس کا ساتھ دے گا اور کتنے ہی صورتیں ہیں صورت الملک کے بارے میں آتا ہے کہ جب آدمی مر جائے گا اگر صورت الملک کی تلاوت کرتا رہے گا قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے گا تو وہی قبر کے اندر وہ صورت الملک جو ہے اس کے آگے آئے گی اور اس کے سوال جواب سے اس کو بچائے گی تو اس کے لیے راحت کا ذریعہ بنے گی کسی طریقے سے جو ہے یہی اعمال ہیں اور یہی اعمال سے قبر تک نہیں جائیں گے بلکہ یہی اعمال روزہ بھی ڈھال بنے گا خبر کے اندر روزہ بھی آئے گا اس کے لیے ڈھال بنے گا اسی طریقے سے جب حشر کا میدان ہوگا ہر آدمی نفسہ نفسی کے اندر ہوگا اس اس بھی کے کام آئے گا یہاں تک کہ جب جہنم بھی آ گئی سامنے ہوگی اور جنت بھی سامنے ہوگی جہنم میں لوگ جا رہے ہوں گے اور اللہ کی رحمت سے کوئی جہنم سے آزادی نہیں پائے گا مگر اس وقت بھی وہی روزہ وہی اعمال اس کے اس کے لیے جھال بنیں گے اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے وہی قرآن مجید اس کو جہنم میں نہیں جانے دے گا فرمایا کہ قبر میں بھی ساتھ بنے گا حشر میں بھی ساتھ بنے گا فرمایا کہ جہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کرا دیں گے یہی اعمال جو ہے اس کو جنت میں داخل کرا دیں گے جب جنت میں داخل کر دیں گے پھر بھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے پھر بھی اسی کے ساتھ رہیں گے فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بہت بڑا انعام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی جو رمضان المبارک کو پائے اور اس سے فائدہ اٹھا کر اس میں عمل کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کر لے اور اس میں نیکیاں کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے تو اس کے لیے بھی ہلاکت ہے معلوم نہیں پھر یہ رمضان المبارک کس کو نصیب ہوتا ہے اور کس کو نصیب نہیں ہوتا آج بہت سارے ایسے آدمی ہیں جو ہمارے متولی صاحب تھے دیکھیں پچھلے سال وہ موجود تھے اور اس سال رمضان المبارک میں وہ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اتنے ہی میرے ہی کتنے رشتے دار ہیں جو پچھلے سال موجود تھے اور اس سال موجود نہیں ہیں اور آپ لوگوں کے بھی کتنے ہی جاننے والے ہوں گے جو پچھلے سال موجود ہے اس سال موجود نہیں ہے تو اس سال جو ہم موجود ہیں ہم کس غنیمت جانتے ہوئے اس کی قدر کریں اور رمضان مبارک سے زیادہ زیادہ فائدہ حاصل کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آگے اعتکاب کے دن بھی آ رہے ہیں تو اعتکاب سنت موقع موقعہ ہے اگر کسی مسجد میں محلے والے میں سے اگر کوئی آدمی نہ بیٹھے تو تمام کا تمام محلہ گناہ گار ہوتا ہے اس کی کوشش کریں کہ مسجد کو آباد کریں اس کے اندر اعتکاب کی صورت حال کریں اور اس کے لیے دوسرا جو اعتکاب کے لیے بیٹھیں تو ان کے روزے کے لیے رکھنے کے لیے شہری اور افطار کا بھی انتظام کریں اس کے لیے بہت اجر ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی کے جو ہے نا آدمی چیز بھر کر دے اگر تھوڑی سی چیز بھی دے دے گا کسی افطاری کے لیے یا پانی کا گھون تک پلا دے گا اس کا بھی بہت اجر ہے تو اس کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی فرمائے